حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخر تشیہو سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے چار چیزوں کی پناہ طلب کرے یعنی عذاب جہنم عذاب قبر زندگی و موت کے فتنے اور مسیحی دجال کے شر سے سننے ابو دابود حدیث نمبر نو سو تراسی